شروع سے چلو بچوں کو دو باتیں کہہ دیں گے محنت سے بہت شوق سے پڑھیں اور حبی صاحب حافظ قاسم صاحب جب سے مدرسہ شروع ہوا تجھے آنا ہے آنا ہے آنا ہے اور جنید صاحب سے بھی کئی مرتبہ کہہ ہوا ہے تھا خود بھی کئی مرتبہ فون آیا میں بیچ میں وعدہ بھی کیا تھا کہ اچھا میں آؤں لیکن پھر میرے فوسل صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس میں بھی مسئلہ رہے ہیں پھر وعدہ کرتا ہوں وعدہ ٹوٹ جاتا ہے بہرحال اس موقع پر بھی کل ہی دو دن سے مدراس گیا تھا کل صبح ہی آیا لیکن چونکہ وعدہ کر چکا تھا میں نے کہا ٹھیک کہ میں صبح صبح آ جاؤں گا پھر مجھے سبق پڑھانا ہے مل میں بہرحال ایک مذاکرہ ہے کبھی کبھی بیٹھ کر کے کچھ مذاکرہ کر لیں تاکہ ہماری ذات کو فائدہ ہو اور ویسے احمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ شریف میں ابتحی تین ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنی رائے کو ثواب سمجھتا ہوں لیکن بہت ممکن ہے کہ میری رائے میری نظر میں ثواب ہو لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی حضرت احمد ابن قیس نے تو یہ روایت اس پر سنائی تھی کہ وہ صحابہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تعاون کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ تم نہ جاؤ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کو حق پر سمجھتے ہیں اس لیے حضرت علی کے تعاون کے لیے جا رہے ہیں اس وقت احنف ابن قیس نے فرمائی تہم پھر حضرت نے ایک مثال دی فرمایا کہ ادے میں ہماری رائے بھی یہ تھی کہ نبی کر سلا نہ کریں ہماری رائے تھی حضرت عمر تو بہت غصے میں ہو گئے تھے السنا الحق رحم الباطل تو فرمایا کہ اگر ہم اپنی رائے پر اڑے رہتے تو بہت ممکن ہے کہ فتح مکہ ہوتا ہو لیکن حضرت نے باوجود کہ ہماری رائے کچھ اور تھی حضرت نے کر ہی تھی تو بعد میں کامیابی نظر آئی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں میری رائے کو سواب سمجھ رہا ہوں لیکن میں اس رائے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا ثواب سمجھنا غلط ہوتا ہے اس کے لیے کبھی ہمیں مذاکرہ بھی کر لینا چاہیے بہت ممکن ہے کہ مذاکرے میں کوئی بات ہمارے سامنے آ جائے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر پاؤں اس کے بجائے جو میرے بزرگوں کی باتیں جس سے مجھ کو بھی فائدہ ہو آپ کو بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں جی، کہ ہمارے یہ طلبا جو ہیں یہ ہمارا معاش بھی ہے اور معاد بھی ہے معاش بھی ہے معاد بھی ہے یہ طلبا ہیں تو مدرسہ ہے طلبا ہے تو ہماری تدریس ہے اور طلبا ہے تو ہماری تنخواہی ہے اگر یہاں طلبا ہی نہ ہو تو پھر ہمارا کیا کون ہمیں رکھے گا یہاں پر آنے کے لیے فوراً ہی مدرسے والے کہیں گے جاؤ تشریف لے جاؤ جگہ نہیں ہے ہمارے وہاں تو طلبا ہمارا معاش ہے ہمیں اس کے ذریعے سے دنیا میں روزی مل رہی ہے اور طلبا ہمارا معاد بھی ہے اسی کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی بننے والی ہے تو جو طلبہ ہمارا معاش بھی ہو معاد بھی ہو دنیا بھی اس سے بن رہی ہے ہماری آخرت بھی اس سے بن رہی ہے یقیناً یہ ہمارے محسن ہو تو ہمیں اپنے محسن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے وہ ہمارے محسن ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے معاش معاد دونوں بن رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان طلبہ کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں جس معاملے سے وہ یہاں سے بند کر جائیں سب سے پہلی جو بات ہے میں خود میری ذات کو بھی کہہ رہا ہوں کہ محنت کا مزاج ہے محنت کا مزاج بہت ضروری ہے اور اس کے لیے خاص طور پر ہم مطالعہ اتنا کریں کہ طالب علم کی سمجھ میں کتاب آئے بتانا تو ہم بہت کریں گے لیکن طالب علم کو سمجھانے کے لیے ہمیں اس کی ترتیب دینا ہوگا ساری باتیں تو بیان کرنا ہے کتاب خوب دیکھیں بیان اتنا ہی کریں جتنا کہ ان کے تحمل کا میں نے خود میرے مدرسے میں وہاں اساتذہ کو ایک کیا میں نے کہا بعض مرتبہ مالا تمل کو پڑھاتے ہیں اور ہدایتی تقریب شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یہ فلاں ارے وہ مالا بدمین وہ کتابیں جس میں اس کو مسئلہ سمجھا تو بس اب میں کیوں اس میں میری استعداد طالب علموں کو بتاؤں اور میری استعداد بتانے سے ہوگا بھی کیا بلکہ وہ طالب علم اگتا جائے گا بعض مدرسوں کا تو کیا بتائیں ہم بیشتی زیور فارسی اول میں پڑھا رہے ہیں اور ابو حنیفہ پشابی کے اختلافات بیان کر رہے ہیں مربی اس کو نہیں کہتے پوچھیے مولانا مربی کس کو کہتے ہیں مربی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو نقل فرمایا میں یوربی سگار قبل کمل چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت کروں پہلے ہی دن سے ہم اگر لمبی چوڑی تقریریں شروع کر دیں گے تو عید الاضحیٰ تک میں جناب روانہ ہو جائیں گے اور ہمارے بچے ہی کم ہو جائیں گے ہم کن کو پڑھائیں گے کن کو تعلیم دیں گے اس لیے جو کتاب جس مقام کی ہے اسی مقام پر ان سے گفتگو کی جائے ترجمہ قرآن ہے تو ترجمہ قرآن کی حد تک ہی اس کو رکھا جائے پھر اس میں لمبی چوڑی تفسیر نہ لائے تفسیر کے لیے پیچھے جلا لینا آ رہی ہے اور صاحب کیا روئیں ہم اپنا عالمیاں ہمارے بچے آٹھ سال پڑھتے ہیں ترجمہ قرآن نہیں آتے اس کا تجربہ ہو ہمیں بھی اس کا تجربہ ہے پانچ سال ہمارا بچہ ہمارے پاس پڑھتا ہے ترجمہ قرآن اس کو ایک آیت دو اوریوں کا جستا اس کا ترجمہ کر دیا تو ترجمہ نہیں کر پاتا یہ تو ہمیں اپنی ہی ران کھولنا ہے اور کیا کریں لوگوں کے سامنے کیا ان مسائل کو ہم بیان کریں تو کم سے کم ہم اتنا کریں کہ جو کتاب جس درجے کی ہے اسی درجے میں ہم اس پر محنت اوپر کی کتابیں بہت آ رہی ہیں مالا بدھ مینو میں ہدایت کی تقریر کرنے کی کوئی ضرورت مالا بدھ مینو میں مالا بدھ مینو ہی کی تقریر کریں ہدایات کے بیانات اس میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے وہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اصول پر محنت بہت کم ہے مان لو مجھے جلالین ملی اور میں نے خود پڑھائی ہے جلالین نو سال جلال ملی میں اس میں ایک لمبی چوری تقریر کر لوں گی لیکن وہاں نہ ہو سر مساحت اس میں اگر ہم دیکھیں تو نیچے سے بچے کچے آ رہے ہیں اب وہ اس نقطے کو بھی سمجھ لیں گے اس کو بھی سمجھ لیں گے اس کو بھی سمجھ لیں گے لیکن اگر آپ اس کو یوں کہ تو یہ عبارت ہے اور اس میں تو حل کر اس میں فائل کون مفول کون موصول کون سیلا کون اس میں اشارہ کون کردی کون تمیز کو طالب علم کے لیے بڑی مشکلیں ہو جاتی یہ بات یہ یہ دل کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اصول میں ہمارے بچے بہت کچے ہیں بہت کچے نحو و صرف میں حالانکہ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اب وہ تو عوام کے لیے کتاب لکھی ہے فضائل عوام حضرت نے فضائل قرآن میں اس میں لکھا ہے کہ تفسیر کے لیے چودہ علوم کی ضرورت ہے وہاں فضائل اعمال میں حضرت نے لکھا کہ تفسیر کے لیے چودہ علوم کی ضرورت ہے اس میں نحو ہے صرف ہے فساحت ہے بلاغت ہے میں نے اپنے بچوں کو مثال دیتے ہوئے کہا میں نے کہا باولو تم لوگ روزانہ منتی کھولتے ہو کہتے منتی ہماری سمجھ میں نہیں آتی مثلاً کسی استاذ نے داتا ہم وقت یہاں آئے تھے لیکن نہیں حضرت کوئی بھی آیا تو پھر استاذ کہتے اچھا بکر صاحب آپ نہیں تھے وہاں دیکھیے پہلے سارے کل لیا ہو گیا کوئی نہیں آیا تھا جو تو استاذ نے توڑ دیا بکر نہیں آیا تھا مجھے بجوزیا ہو گیا میں نے کہا روزانہ بات کرتے صبح سے شام تک ہم باتیں کر رہے تھے منتق میں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں منتق مشکل ہے منتق تو کہتے ہیں کلام کرنے کو صبح سے شام میں نے قرآن سے مثال دی طلبا کو میں نے کہا اللہ یوں کہتا ہے مانزل اللہ علیہ بشر من شریف یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی پر کوئی کتاب نہیں اتاری اچھا تو اللہ کہتا ہے کل من انزل کتاب اللہ جا ابھی موسا موسا جو کتاب لے کر آئے وہ کس نے دی تو پہلے ظالبہ کلیا ہوا پھر مجھے جزیہ ہو گیا اور تو اس سے ثابت ہوا کہ ظالبہ کلیہ کی نقص مجھے جزیا آ جاتی ہے اسی کو وہاں منطق اور وہاں اصول فقہ میں پڑھتے ہیں عام خاص ایک عام تھا اس میں سے خاص کیا گیا پھر عام قطعی تھا جب ایک نکلا تو دوسرے کے بھی امکان ہے مثلا ایک پکڑا گیا چور تو ابھی ہو سکتا ہے دوسرا بھی اب ہوگا تو پہلے جو کلی نفی ہو رہی تھی اس میں سے اب خطرات رہ گئے کہ ابھی اور بھی ہے تو وہ عام قطعی تھا وہ قطعیت ختم ہو گئی زن نہیں گئی ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے آسان انداز کہ اس کی سمجھ میں آ جائے اصل میں خود میرا بھی اپنا عالمیہ ہے کہ ہم وہ اصطلاحی الفاظ بولا کرتے ہیں جزینس جزینس جزینس وہ جزینس میں ہمارا سال پورا ہو جاتا ہے ہم عام اصطلاحی الفاظ سے تھوڑے سے ہٹ کر عام فہم زبان میں اس کو اصول سمجھا بہت عام زبان چونکہ آج کل جو طلبہ آ رہے ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اردو کے بھی پکے نہیں ہوتے وہ معنس ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مذکر معنس کیا ہے میں نے وہاں ہمارے انجمن کی ابتدا کا بھی جلسہ تھا میں نے کہا ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو ایک صاحب نے بنگال کے تھے انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی ہستیاں بیٹھا ہے حسین احمد مدنی بیٹھی ہے <laughs> تو مسئلے بھی جو ہے نا ایسے ہیں کہ ہمارے طلبہ اتنے کچے آ رہے ہیں اردو میں بھی اتنے کچے آ رہے ہیں اتنے کچے آ رہے ہیں لیکن ہم پھینک بھی تو نہیں دیں گے کچھ نہ کچھ تو ہم ان کو بنائیں گے کچھ نہ کچھ تو بنائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی میں مدراس کل صبح ہی آ رہا ہوں دار داریہ نام کے ایک اسکول شروع کیا سب میں دنگ رہ گیا محنت کو دیکھ کر کیسے وہ محنت کر رہے ہیں میڈیم انگلش گورنمنٹ کا نصاب پڑھا رہے لیکن کیسے پڑھا رہے گورنمنٹ کے نصاب کے ساتھ انہوں نے خود اپنا ایک سلیبس تیار کیا کیسے جب ایک دو تین کے جی سے جب شروع کرتے ہیں تو ایک دو تین جب شروع کرتے ہیں تو ون فور اللہ ایک ہے وہ اللہ تو ایک سے اللہ کی وحدانیت بھی آ گئی اور ایک کا عادت بھی سکھا دیا ٹو فور اللہ و رسول تو الا اللہ محمد رسول اللہ بھی سکھا دیا اور تو کا عادت بھی سکھا دیا A for Allah A for apple نہیں اے فور اللہ میں دنگ رہ گیا کہ اچھا ان بچے ایسا نہیں کہ چلو مخصوص بچے تھے ان کو بلا کر کے میں نے پوچھا پوری کلاس میں میں گھوما ایک بچے وہ تھا میں نے کہا آپ بولیے اس نے انگلش میں اسی طرح بولنا شروع کیا دوسرے کو میں نے اٹھایا وہ یعنی جب انسان محنت کرنے پر آتا ہے اور میں میں نے وہاں ایک کتاب بھی دیکھی میں نے منگوائی ہے میں نے کہا کہ یہ کتاب کا ایک سیٹ بھیجیے مفتی شکیل کر کے انگلش کے بڑے ماہر ہیں انہوں نے فارسی اور عربی کے جو اصول ضوابط ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلش کے اصول سمجھا تو ہم مولویوں کے لیے انگلش سمجھنا آسان کہ وہ جو فارسی میں جو ہم پڑھتے ہیں کاکے کی را ریری ناننی جو مزاف علئی میں آتا ہے اسی طرح عربی میں آتا ہے تو اسی طرح پر انگریزی کو سمجھا تاکہ ایک عالم کو انگلش سمجھنا آسان ہو جائے میں نے وہ کتاب منگوائی میں نے کہا بھائی تم ہمیں یہ کتابیں بھیجنا ہم مولویوں کے لیے بہت کام کی یہ کتاب ہے تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم محنت کریں صرف سبق میں آنے سے دس منٹ پہلے کوئی کتاب لیں اور آ کر کے ہم بیٹھ گئے ٹھیک ہے تعلیم علم کے سامنے ہم نے ایک تقریر کر دی میں اکثر مفتی سعید صاحب کی ایک بات نقل کرتا ہوں مفتی سعید صاحب یہاں انکلیشور تشریف لائے تھے تو مفتی سعید صاحب گاؤں پر پاکستان لالیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم صدر المدرسین حضرت مولانا ابراہیم سب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سنا کہ طلبا تین قسم کے ایک پلنے والے پڑھنے والے اور پڑھنے والے پلنے والے تو وہ تھے کہ گھر کھانا نہیں تھا تو مدرسے میں آ گئے پڑھنے والے وہ ہیں کہ ماں باپ نے زبردستی بھیجا پڑے ہوئے ہیں کرنا ورنہ کچھ اور ایک ہیں پڑھنے والے فرمائے پلنے والے اور پڑھنے والے اسی فیصد ہوتے ہیں اور بیس فیصد پڑھنے والے لیکن پڑھنے والوں کی بدولت اللہ ان اسی فیصد کی روزی روٹی کا نظام بھی کرتا ہے یہ ایک نظام خدا آمنگ ہے فرمایا اظمہ ابراہیم صاحب الیاوی علیہ الرحمٰ نے مجھ کو یہ بیان کیا حضرت فرماتے ہیں میں حضرت کے سر میں تیل رکھ رہا تھا مفتی صحیح صاحب نے وہاں یوں بھی کہا تیل رکھنا اصل ہے تیل ڈالنا نہیں ہے اردو میں لوگ بولتے ہیں تیل ڈالنا تیل ڈالنا غلط ہے تیل رکھنا فرمایا اردو کا محاورہ رکھنا ہے ڈالنا نہیں تو خیر کا جب حضرت نے یہ بات بیان کی تو میں مالش کرتے ہوئے حضرت کو یوں کہا کہ حضرت اساتذہ کی بھی تین قسمیں کہا کیسے ہمارے بہن صاحب بلیاوی نے پوچھا کیسے تو میں نے کہا کہ حضرت ایک مدرس تو وہ ہے کہ جو گھر سے بالکل تیاری کر کے نہیں آیا طالب علم سے کہا چلو پڑھو اب وہ عبارت پڑھ رہا تھا اتنے میں ہاشیاں مار دیا اور اسی حاشیے کو پھیلا کر بیان کر دیا گھنٹہ پورا ہو وہ سمجھے نہ سمجھے جاؤ تمہاری وہ ہاشیا اسی وقت یوں اور مفتی صاحب نے ایکشن کر کے بتایا کہ یوں چشمہ ہٹایا اور یوں ہاشیا لگا دیا ایک تو وہ ہے جو بالکل تیاری کر کے نہیں آیا ہاشیا دیکھا اور اسی وقت پر آ گیا ایک وہ استاذ ہے کہ جو بہت دیکھ کر آیا بہت دیکھ کر آیا اور جتنا دیکھ کر آیا سبھی بول دیا گویا کہہ کر دیا طالب علموں کے بس میں ہی نہیں تھا اتنا سارا وصول کرنا تو سب بول دیا وہ کیا سب کو ضبط کرے گا وہ جز بھی نہیں لے گا اور ایک وہ مدرس تھا کہ جو دیکھ کر بہت آیا لیکن بولا بقدر ضرورت تو علما ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اس میں تیسرا کامیاب دیکھ کر بہت آیا بولا بقدر ضرورت یہ کامیاب مدرس پھر حضرت نے یہ فرمایا کہ اچھا وہ کون کون اساتذہ ہے دارالعلوم میں کہ جو حاشیہ مار کر پڑھاتے تو مفتی سعید صاحب نے کہا میں نے یوں کہا کہ حضرت آپ صدر المدرسین ہیں آپ ہی دیکھ لیجئے کون کون ایسا کر رہے ہیں تو بہرحال ہم ایسا نہیں کریں ہم پہلے سے مطالعہ کر کے آئے حضرت حکیم الامت حضرت اقدستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کانپور میں ترمیز شریف پڑھاتا تھا فرمایا میں خوب کتابیں دیکھ لیتا تھا لیکن جتنے مضامین میں نے دیکھے میں اس کو رات میں ترتیب دیتا تھا کہ مجھے اس میں سے کیا کیا کہنا ہے میں اس کو ترتیب دیتا ہوں اور صبح پھر اس کے مطابق میں طلبا کو درس پڑھاتا تھا حضرت فرماتے ہیں میرے لیے بوجھ پڑتا تھا اس لیے کہ دیکھنا پھر اس کو ترتیب دینا لیکن طلبا کے لیے صبح میں سبق آسان ہو جائے تو ہم بھی کچھ ایسا کریں ہمارے اقابر کے نقشے قدم پر ہم بھی کچھ ایسا کریں بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس پاک کی قسم بہت بڑی امانت ہے ہم اس امانت کو معمولی نہ سمجھیں بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس شاید دنیا میں مالیاتی حساب سے کروڑوں کی جو امانت ہے اس سے مقابلے میں بھی یہ بہت بڑی امانت ہے اس لیے کہ وہ پیسوں کی امانت ہے یہ تو ذات کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی ہے اگر ہم نے ان کے پیچھے محنت نہیں کی تو یہی طلبہ کل ہمارے مخاصم بن کر قیامت میں کھڑے ہوں گے کہ تمہارا معاش بھی ہم سے تھا اور معاد بھی ہم سے اور تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے پہلی چیز ہے کہ ہم محنت سے دل لگی کے ساتھ اس میں دل نہ چرائے بالکل دل نہ چرائے وقت پر آ کر کے طالب علم کو پورے پورا حق ادا کرے اور پھر اسی کے ساتھ اصول پر محنت بہت ضروری ہے اگر نہ صرف اس کا پکا ہو گیا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اگلی کتابیں سمجھنا اس کے لیے آسان ہے بڑی کتاب پڑھانے والوں کو دقت یہی پیش آتی ہے کہ اب اصول پر گفتگو کریں یا کتاب کے تقاضوں پر گفتگو کریں مثلا روایت پڑھا رہے ہیں تفصیل پڑھا رہے ہیں اب وہاں نہو صرف ان کو بتا رہے ہیں یا پھر اس لیے کہ کتنے مسائل ہیں وہاں سمجھانے کے لیے کہ جس کا تعلق نہ ہو سے ہوگا سب سے ہوگا فسا مثلا استعارہ سے میرے آج ہی سبق میں آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلاوت ایمان کہ حلاوت ایمان یہ اللہ و رسول اللہ کے رسول سے محبت ہے تو حلاوت اب حلاوت کا لفظ نبی نے استعمال فرمایا حافظ ابن حضر فرماتے ہیں یہ استعارہ ہے تو ابھی سب تو اتنا بول کر چل دیے کہ وہ استعارہ ہے اب استعارہ ہمیں سمجھانا پڑے گا لیکن طالب علم مختصر میں استعارہ سمجھا ہوگا تو ہم صرف لفظ بولتے ہیں کہ نا حافظ کے ذہن میں تو یہی ہے کہ بخاری کے پڑھنے والے سب استعارہ سمجھتے ہوں گے اور یہاں تو کبھی پڑھانے والا ہی اشتہارہ نہیں سمجھتا پڑھنے والا کیا اشتہارہ سمجھے گا پڑھانے والے ہی کوئی اشتہارہ کا پتہ نہیں ہے تو وہ پڑھنے والے کو کیا اشتہارہ سمجھائے گا کہ اشتہارہ کیا چیز ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اصول پر محنت کریں اصول میں بہت کچے ہیں یہاں تو سبھی جگہ ہمارے ہمارے وہاں بھی یہ مسائل ہیں کہ اصول میں طلبہ بہت کچے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جس طرح محنت لینا چاہیں لیتے نہیں نہو میر میں تقریر کی کوئی ضرورت نہیں اب ہدایت الناو اور شہر جامع کی تقریر نحو میر میں ہم کیوں کریں گے اور شر جامی اس لیے نہیں ہے کہ نحو سکھائیں شر جامی نحو کی بخاری شریف ہے وہاں اور بحثیں ہوتی ہیں نحو میر میں ہمیں اصول ہی بتانا ہے اور اصول کیسے سمجھائیں ایک طالب علم سے وصول کرنے کا طریقہ وہ میں نے میرے استاد حضرت مفتی حضرت مولانا ابراہیم صاحب اندوری دام پر خاتون سے سیکھا وہ میں تم کو سیکھا کل ہی حضرت میرے مکان تشریف لائے اور اصل سے پہلے تک رہے میں نے خود حضرت سے کل کچھ استفادہ کیا اور حضرت کو نہ خوب عبور بہت زیادہ مولانا ابرار صاحب دنیاوی جیسا آدمی جو ہے عظم ابراہیم صاحب سے ترجمہ قرآن پڑا ہے اور مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں نے خود سنا تھا کہ مولانا ابراہیم نہ و صرف کے امام ہے تو کلی حضرت نے ایک بات فرمائی کہ اصل میں نحو میر میں ایک قاعدہ سمجھا اس کی دس مثالیں دے دو کہ دیکھو مثلا یہ پڑھا ہے کہ یہ اس میں موصول یہ سلا تو ایک تو صاحب کتاب مثال دیتا ہے پھر ہماری طرف سے پانچ سات آٹھ مثالیں ہم دے دیں اس کو اور وہ مثالیں بھی ایسی لائیں کہ قرآن حدیث سے لائیں اب اس طالب علم کو یوں کہیں کل کو تو تیس مثالیں لے کر آنا اس پر اچھا اس کو عربی کا معلم بھی دے دو ساتھ میں اس لیے کہ عربی کے معلم میں بہت مثالیں ہیں اس کو مفتاح القرآن بھی دے دو مفتاح القرآن میں قرآن کی بہت مثالیں ہیں اس کو یوں کہو کہ یہ عربی کا معلم یہ مفتاح القرآن ان کتابوں سے تلاش کر کے تجھے اس اصول پر کل تیس مثالیں لانی ہے دوسرے دن اس سے اصول سمجھ لو اور اس سے نئی نئی مثالیں سمجھ لو اللہ میں کہتا ہوں اس کے ذہن میں ایک اصول محفوظ ہو جائے گا پھر جب بھی قرآن سامنے آئے گا تو وہ اسی اصول کو مد نظر رکھے گا لیکن ہمیں بچوں سے کام لیتے نہیں آتا اور افسوس یہ ہے کہ میرے گھر کے جھگڑوں کی براز میں بچوں کو نکال دیتا سچ کہتا ہوں میرے گھر کی جو براز ہے وہاں بیوی سے لڑ کر آیا ہوں تو یہاں پتا کر دیتا ہوں میں نے دیا کچھ نہیں اور سامنے بچوں آپ میرے بہت بڑے ہیں میں واقعات ہاتھ جوڑ کر دیتا ہوں یہ مارنے کا زمانہ نہیں ہے یہ قطن مارنے کا زمانہ نہیں ہے اس لیے کہ بڑی مشکل سے امت کے دو فیصد داولوں میں آ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی میں پانچ سو کسی میں سات سو یہ امت کے دو فیصد ہے امت کے اٹھانوے فیصد مدرسوں میں نہیں آ رہے ان دو فیصد کو بھی ہم مار مار کر درا درا کر میں آج صبح کی آپ کو بات کروں میں پونے پانچ بجے میرا معمول ہے پونے پانچ بجے میں مسجد میں چلا دوں میں مسجد میں جا رہا تھا تو ایک قابل صاحب دن دن پونے پانچ بجے کر رہے تھے آج ہی سو میں نے دیکھا کھڑکی سے وہ بچہ یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے اب ایک نیند سے اٹھا ہوا بچہ کیا میری ماں اور میرا باپ ہم کو مارے گا نیند میں سے اٹھا ہوا کیا ہم اپنی اولاد کو ماریں گے اب سوچے میں میری اولاد کو ماروں گا میں کتنی محبت سے بتا بتا میں میری اولاد کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں اچھا آج ہماری اولاد ہمارا سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہماری اولاد ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم کسی کی اولاد کو کیوں اس طرح مانیں مجھے بہت غصہ آیا میں اسی پر سوچتا رہا فجر کے بعد وہ حافظ صاحب ملے مجھے میں نماز کے بعد جلدی نکلا حافظ صاحب جا رہے تو میں نے کہا چھ محبت سے میں نے ان کہا میرے ساتھ میں صبح جا رہا تھا تو کیا ہے بہت غصہ تھا چائے وائے پی کر نہیں گئے تھے میں نے ویسے ہی ان سے چائے وائے پی کر نہیں گئے تھے بہت دیر تری بلا رہے تھے میں نے کہا گجراتی میں ان سے کہا میں نے کہا بہت رہے تھے آپ تھا لوگ یاد کر کے نہیں لائے تو فجر کے بعد سن لیتے ان کو کہتے یاد کرو فجر کے بعد سنو گا اگر ایک دن وہ سبق یاد کر کے نہیں بھی لائے کی طرف بات ایک بچہ نیند سے اٹھ کر کے آیا ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی بتائیے ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں اس پر کیا گزرتی ہوگی کیا وہ بچہ پھر علم حاصل کرے گا اس کی محرومی کا ذریعہ میں نہیں بنا ہم علماء کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے وہ اقبال نے ایک بات صحیح کہی ہے خیر وہ شہر کہنے کے قابل نہیں ہے قوم کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے دو رکعت پڑھانے والا امام کیا سمجھے اس کو ایک بال نے کہا ہے قوم کیا ہے قوم کی امامت کیا ہے دو رکعت پڑھانے والا امام کیا سمجھے اس کو ہمیں کیا پتا کہ یہ یہ کیسے بنیں گے اور ان کے ماں باپ نے ہمیں کس طرح دیا ہے اچھا الحمد للہ میں پڑھنے آنے والے بچوں سے متعلق ان کے والدین کوئی شکایت لے کر نہیں آ رہے اللہ ماشاء اللہ کوئی آتا ہے عموماً کوئی نہیں آتا ہے تو ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں شریعت نے تو شاہ شاہد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ صلاح والسلام وسلام کو جو تین مرتبہ دبایا تھا فرمایا تمبی ہے استاذ کے قبیل سے ایک تقریر وہاں یہی ہوئی کہ تمبی ہے استاد تو تمبی ہے استاذ میں تقریر کی گئی کہ بہت ضرورت ہو بہت ضرورت ہو بہت ضرورت ہو تو ایک لتو دو لتو لی وہ بھی معمولی جس سے نشان نہ ہو وہ جو روایت میں آیا کہ دس سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے سارے شراہ کی شرح کو اٹھا کر کے دیکھ لو بل یگ لکڑی سے مارنے کو کہیں نہیں کہا گیا ہم ہم کیوں اس طرح پر ان بچوں پر ہاتھ اٹھائیں اور خصوصاً یہ حفظ میں تو عجیب حفاظ کرام کا مسئلہ اتنا مارتے ہیں اتنا مارتے ہیں کیوں بھی چاہ اچھا مارتے نہیں مدرسے کی طرف سے کبھی سرکولر آ جاتا ہے کہ بھائی مارنا نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں اچھا تیرے ہوں بھی جو لے جی لیتے ہیں اب دوسرا طریق کیا اپناتے ہیں دو گھنٹے کان پکڑواتے ہیں دو گھنٹے کتنا بڑا ظلم ہوا اس دو گھنٹے اچھا اس سے بھی کام نہیں بنا تیسرا کام کیا کرتے ہیں مدرسے والے جب اس طرح منع کرتے نہ مارو تو کونے میں بٹھا دیتے بچے بھائی جو ہمارا معاش ہے جس پر ہماری آخرت کا مسئلہ ہے ہم اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں اس کو کونے میں بٹھا دیا اچھا کبھی کیا کرتے ہیں کان نہیں پکڑوائے کونے میں نہیں بٹھایا تو چوتھے نمبر پہ کیا کرتے ہیں انہوں سبقت بن کر کیوں نہیں ملی دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن اب سبق ذرا سے مسئلے سبق بند کرنے سے نقصان ہوا یا نفع ہوا آپ سمجھو کہ نفع ہوا نفع وفا کچھ نہیں ہوتا نفع کچھ نہیں ہوتا اس کے بجائے ہم یہ ترتیب سمجھتے کہ یہ بچہ کیسے چل سکتا ہے غبی ہے کن ذہن ہے مان لیا اور مدرسے میں آتے یہ ایسے وہ کریم تو اب وہاں جا رہے ہیں اسکولوں میں جا رہے ہیں کریم تو یہاں تو ہمارے پاس ایسے ہی آ رہے ہیں تو یہ گبی کیسے چلے گا اس کو ہم چلانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے کسی ماہر حافظ صاحب سے پوچھنا پڑے تو اس سے بھی پوچھ لیں کہ مل صاحب یہ غبی بچے میں اس کو کیسے چلاؤں مجھے کوئی راستہ بتا دیں مجھے کوئی طریقہ بتا دیں کبھی کبھی آپس میں جیسے میں نے شروع میں کہا اتہیم اور رائے ایک دوسرے کو معلوم کرنے سے پوچھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض نئے نئے طریقے معلوم ہیں پڑھانے کا انداز معلوم ہوتا ہے کہ کیسے پڑھایا جائے کیسے چلایا جائے میں کہاں گیا تھا ہاں، ابھی مدراس کی بات عجیب و غریب وہاں مفتاح العلوم ہے مولانا ابراہیم صاحب دعوبن کا دل بلا لیا اور ان کے والد صاحب ابراہیم صاحب جو العلوم دیوبند کے شورا میں ممبر بھی ہیں مولانا ہی کی دعوت پر ملا جانا بھی ہوا تو مولانا اور ان کے والد صاحب اکیلے چلاتے ہیں بغیر چلتے چھ سو بچوں کا نظام ہے وہاں حفظ کے نظام میں مجھے جب لے گئے تو مجھے انہوں نے تعلیم بتائی کہ بالکل پارے ام پڑھ کر کے آنے والے بچے کو وہ سیدھے حفظ میں بتاتے ہیں میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے کہا یہ سارے طلبا ہیں صرف پارے ام پڑھ کر کے آئے ہیں لیکن اساتذہ خود آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ ایک دوسرے کو پوچھنا کہ یہ بچہ کیسے سیٹ ہو سکتا ہے اس کو میں کیسے چلا سکتا ہوں یہ کیسے آگے بڑھے گا بس آپسی مذاکرات سے نئے نئے طریقے معلوم ہوتے ہیں پھر وہ طالب علم پر اس کو مشق کرتے ہیں وہ طالب علم چل پڑتا ہے تو پہلی بات محنت دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے جو طریق ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کریں لیکن پتائی سے احتراج کریں آج میرا بچہ میرا مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بچوں کو ہم کیسے مار سکتے ہیں اور تیسری بات جو میرے اندر بھی بالکل نہیں ہے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ہے اخلاص سے کام کرے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے حضرت اکثر ایک بات یوں کہا کرتے کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا اور اگر وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم وہ راضی ہوا بھی یا نہیں ہوا اور وہ راضی ہوا بھی تو کیا معلوم کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا اور اگر دیا بھی اس نے تو وہ زندگی بھر کی کفالت تو نہیں کرے گا اللہ کے لیے کرو گے تو وہ دیکھ بھی رہا ہے جب وہ دیکھ رہا ہے تو راضی بھی ہوگا راضی ہوگا تو دے گا بھی اور دے گا تو اتنا دے گا کہ دوسرے کے در کا محتاج نہیں بن رہے ہمیں چاہیے تھوڑا سا اخلاص سو فیصد اخلاص تو کہاں لینے جائیں گے تھوڑا سا اخلاص ہم اپنے اندر پیدا کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے معاش تو ملنے ہی والا ہے ہمارا اخلاص نہیں ہوگا اور میں اپنی استعداد بگاڑنے کے لیے پڑھا رہا ہوں تو بھی اب اس قاسم صاحب تو تنخواہ لے کر آئیں گے کہ لیجیے اور قاسم ہوتا کہیں گے بھائی پگار نہیں دیو لوگوں کو تنخواہ تو ملے گی معاش کا مسئلہ تو ہمارا چلنے ہی والا ہے اخلاص ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا ذاتی فائدہ کچھ نہیں ہوگا وہ جو اللہ کے وہاں ہمارا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا اس لیے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا اخلاص اپنی زندگی میں اور چوتھی بات جو میرے مدرسے میں میں نے نقل کی یہاں بھی کہہ دو شاید کام آ جائے ایک استاد دوسرے استاذ کے خلاف اشارتن بھی اپنے درس میں تقریر نہ کرے میں نے میرے مدرسے بتایا اس کا نقصان میں آپ کو بتاؤں ہم اس کا نقصان نہیں سمجھتے میں نے ان کے خلاف تقریر کر دی انہوں نے میرے خلاف تقریر کر دی سراہتن کی تو سراہتن اشارتن تو اشارتن طالب علم سب سمجھتا ہے باہر نکل کے آجے پلانا مایا اس کے خلاف آج بیان ہوا کوئی طالب علم کتاب نہیں سمجھے گا لیکن استاذ کو ضرور سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس نہج پر چل رہا ہے اس کے نقصان کیا ہو میں نے جب آپ کے خلاف تقریر کی تو آپ کی وقات تو طالب علم کے دل سے ختم ہو ہی گئی میری بھی وقات ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ طالب علم سمجھتا ہے یہ استاذ بھی کر رہا ہے تو یہ کیا مجھ کو پڑھائے گا تو ان کی بھی وقات ختم میری بھی وقات ختم دو استاذوں کی وقت اس کے دل سے ختم ہو گئی اب یاد رکھو وہ طالب علم ہم سے کیا پڑھے گا اس کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہم نے بہت بڑا نقصان کر کبھی ہم کسی استاذ کے خلاف اپنا درس جو ہے اسی میں محنت کر لیں کہ مجھے یہ پڑھانا ہے میری یہ ذمہ داری ہے میرا یہ سبق ہے میری یہ معافی ضمیر ادا کرنا ہے مجھے اللہ پوچھے گا اس سلسلے میں اگر یہ دو چار کام اس طرح کے ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ حضرت گنگو ہی جیسا اخلاص تو ہم لا نہیں سکتے نہ حضرت حامی جیسا مسئلہ لا سکتے لیکن یہ موتی موتی باتیں جو ہیں اگر ہم اتنا ہی کر لیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سے پڑھنے والے بچے یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے اور تربیت کا مجاز رکھیں دیکھو ہمارے حضرت اکثر یہ بات فرماتے ہیں اور حکیم علمت حضرت خانوی نے اپنے الفاظات یومیہ میں بھی کسی جگہ لکھی کی ہے حضرت فرماتے ہیں تعلیم کی کمی تدریس کے زمانے میں پوری ہو جائے گی ایک بچے میں تعلیم میں کچھ کمی رہ گئی تو وہ جب پڑھائے گا تو اپنی محنت سے وہ تعلیمی کمی کو پوری کر لے گا لیکن تربیتی کمی اگر رہ گئی تو تدریس کے زمانے میں بھی وہ پوری نہیں ہوگی مول صاحب پڑھنے کے زمانے میں لواقت کا مزاج رہا تدریس کے زمانے میں بھی وہی مزاج کیوں تربیت نہیں ہوئی پڑھنے کے زمانے میں نماز چوری کرنے کی عادت رہی پڑھانے کے زمانے میں بھی وہ نماز چوری کرے گا وہ نہیں پڑھے گا تو ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بہت خیال ہمارے اکابر کے درست جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اکابر کے درست میں ملتا ہے سبق پڑھاتے ہوئے کبھی کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیا کبھی کسی صحابی کباب کبھی ہو یہ کیوں سناتے تھے تربیت کے لیے تاکہ بچوں کی تربیت ہو تو تربیت کی ہمیں بہت ضرورت ہے اگر یہ دو چار باتیں ہوتی رہی تو بہت امید ہے بہت امید ہے سو فیصد نہیں تو کم سے کم ساٹھ پرسنٹ تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالی اور یہ بچے ہمارے پاس سے کچھ لے کر جائیں گے اور یہ ہمیں کوئی ہدیہ نہیں دیں گے تو بھی ان کے دل کی دعائیں ہمیں لگیں گی کہ میرے بنانے میں میرے اس استاذ کا ہاتھ رہا ہے ہاں طلبہ محسن کو بھولتے نہیں ہیں واقعتاً طلبہ محسن کو بھولتے نہیں ہیں وہ بعد میں بھی دیکھو ہمارے اساتذہ میں جس استاذ نے ہم پر محنت کی آج بھی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نہیں بلکہ تذکرہ کرتے تو بر سبھی تذکرہ ان کا نام بولتے مجھے تقریر کرانے میں فلاں استاذ جیسے میں جگہ جگہ کہتا ہوں مجھے فن تقریر میں تھوڑی بہت مہارت دلانے کے لیے محنت کرنے والے میرے استاد میرے باپ کی طرف حضرت مفتی اسماعیل سواری والا رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مجھے تقریر کے اس طرز پر ڈالا عربی دوم سے مجھے ایک چھوٹی سی تقریر دی سب سے پہلے اور مجھے یوں کہا کہ اس کو انجمن میں تجھے یہ تقریر کرنا ہے پھر مجھے ایک تقریر دی پھر مجھے ایک مضمون دیا اسی طرح مجھے آگے بڑھایا تو جو استاد ہمارے پیچھے میں نے نحو صرف میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب ان سے خوب استفادہ کیا میں نے حدیث میں حضرت شیخ یونس صاحب سے خوب استفادہ کیا حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خوب استفادہ کیا ظاہر سی بات ہے کہ جو استاذ کی محنت ہم پر رہتی ہے یقیناً وہ استاذ کو ہم بعد میں بھی یاد کرتے رہتے ہیں وہ فلاں استاذ نے مجھ پر محنت کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس امانت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم خود اپنی زندگی میں شریعت کے پابند بنے عامل بنے یہ بچے ہم کو دیکھتے ہیں کہ استاد نواز ایک مدرسے کا واقعہ سناؤں گا مدرسے کا واقعہ ہے کہ وہاں کے مدرسین رات میں انٹرنیٹ سے فلم دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں اب آپ بتائیے طلبہ کو یہ پتا چلا ہے حضرت مولانا ابراہیم صاحب پندو ربی میرے پاس آئے تھے ایک گھنٹہ خلوت میں میرے ساتھ بیٹھے یہاں آنے سے پہلے وہیں تھے میرے گھر پہ ہی ناشتہ تھا ایک گھنٹہ میرے ساتھ خلوت میں بیٹھے اور مدارس کے حالات پر ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا کہ میں ایک مدرسے میں گیا نام بھی لیا ہوں میں نام نہیں لیتا یہاں یہیں گجرات میں ایک مدرسے کا نام لیا کہ میں اس مدرسے میں گیا میرا بیان چل رہا ہے اور طالب علم سامنے بیٹھا ہوا ہے مشکات کا طالب علم ہے اور وہ چالو بیان میں گیم کھیل رہا ہے جب مولانا کے بیان میں یہ حال ہے تو وہ درس میں کیا کرتا ہوگا اس طرح مولانا نے کئی واقعات سنائے علما کے اساتذہ کے واقعات سنائے کہ فلاں مدرسے کے استاذ کا یہ حال فلاں مدرسے کے اساتذہ کا یہ رپورٹ ہم کو ملا چونکہ وہ تو گھومتے ہیں پورے ہندوستان میں تو ان کے سامنے مدرسوں کے حالات میں ایک جگہ گیا تو وہاں کے اس طرح کے حالات کیسے کیسے واقعات انہوں نے بیان کیے واقعات ہمارے پاؤں نیچے سے زمین نکل جاتی ہے جب ہم اہل علم و انبیاء ہو کر ان گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑے گا ان کی کیا تربیت ہو سکتی ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ تم جب سبق پڑھاتے ہو تو تمہارے سبق میں الفاظ کے ساتھ تمہارے اندر کی کیفیات بھی نکلتی ہے وہ بھی منتقل ہوتی ہے وہ بھی جاتی ہے اب کیفیت خراب ہے تو خراب جائے گی اچھی کیفیت ہے تو اچھا منتقل ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خود اصلاح کی فکر کریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور امت کے لیے فائدہ بھی ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا کا ایک جملہ تو میں نے جگہ جگہ بیان میں سنا ہے موجود جنید سلم نے اس کو موبائل پر بھی رکھ دیا ہے تبلیغ پر مولانا نے میرے گھر میں ہی مجھ کو کہا کہ مل صاحب لوگ آج اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہیں دوسروں کے سکھوں سے دکھی ہیں بہت قیمتی جملہ ہے میں بیمار ہوا اس سے مجھے دکھ نہیں لیکن آپ سکھی کیوں اس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے آپ کو عزت کیوں مل گئی آپ کو پیسے کیوں مل اس سے میں دکھی ہو رہا ہوں تو لوگ دوسروں کی سکھوں سے دکھی ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اس حسد کی بلا سے باہر نکلا بھائی اس کی عزت اس کو مبارک اس کا علم اس کو مبارک اس کی دولت اس کو مبارک سب کچھ اس کو مبارک اللہ مجھے بھی دے یہ تو رش کا ہوا رش کرنا تو بالکل جائز حسد کرنا جائز نہیں اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تو بار بار ہمارے ہم صاحب کا بھی فون آیا اور کئی مرتبہ کہلوایا تو بھائی تو آتا نہیں آتا نہیں آتا نہیں ہمارے قاسم مردہ نے بھی بیچ میں فون کیا لیکن میرے کچھ ایسے مشاغر رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ قریب